ہے هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وزندا وقائم ودائم وحي وقيوم وقائم وقيوم ومالك ومليك وملاك وعالم وعليم وعلام وعزيز وقادر ومقتدر اپنی اپنے اپنی قدرت کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے عذاب کے ساتھ اپنی پکڑ کے ساتھ اپنی جنت کے ساتھ اپنی جہنم کے ساتھ موجود موجود موجود اعلان اعلان اعلان لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون بتا دو پاکستان کے ظالموں کو اور پوری دنیا کے ظالموں کو بتا دو اور فیصلہ باد کے ظالموں کو بتا دو کہ تمہارا رب تم سے غافل نہیں ہے تم نے زمینیں دبائیں تم نے گھروں پہ قبضے کیے تم نے مظلوم کو پیس کے رکھ دیا تم اقتدار کے نشے میں اوقات بھولے تم مال کے کمانے میں حلال حرام بھولے میں غافل نہیں ہوں ایک ظالم اور بتاؤں یہ ظالم تو مشہور ہے نا ایک ظالم اور بھی ہے ایک ظالم اور بھی ہے الجفا کل الجفا بہت بڑا ظالم بہت بڑا ظالم کون یا رسول اللہ کس کو کہہ رہے ہیں بہت بڑا ظالم کمن سمع الندا فلم یجب جس نے اذان سنی اور نماز پڑھنے کے لیے نہ اٹھا ظالم صرف وہ نہیں جو زمین دبائے صرف وہ نہیں جو قبضہ گروپ بنے ظالم صرف وہ نہیں جو رشوت لے ظالم صرف وہ نہیں ہے جو زنا کرے اور قتل کرے یہ یہ یہ بڑا ظالم بڑا ظالم اذان سنی اور مسجد کو نہ چلا ان ان ظالموں سے سورا جہان بھرا پڑا ہے اور میرا اللہ کہہ رہا بتاؤ میں غافل نہیں ہوں میں غافل نہیں ہوں تو یہ اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے کہتا انما یو لیوم تشخص فیہ الابصار میں نے مہلت دی ہوئی ہے ایک دن کے لیے کون سا دن کون سا دن وما ادراک ما یوم الدین کون سا دن ثم ما ادراك ما يوم الدين كون सा दिन وما ادراك ما الحق كون सा दिन وما ادراك ما القارعه كون सा الحق ما الحق وما ادراك ما الحق القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه وهل اتاك حديث الغاشيه اور وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين وما ادراك ما سجين وما ادرا کما الون وما ادرا کما سکر تبقی ولا تدر لواحت للبشر علیہ کا عشر یہ میرے رب کی پکار میرے رب کا اعلان اعلان اعلان یا نہیں کچھ کہہ رہا کچھ کچھ کو کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا پکڑوں گا اصل پکڑ اصل گرفت اصل حساب اصل ترازو اصل میزان آگے ہے آگے ہے آگے ہے اللہ یا ایوہ الذین آمنوا تندر نفس ولتنظر لے ما لے لغد لے لغد کل کل کون سا کل ہفتہ کل والا ہفتہ نہیں نہیں کون سا کل کون سا کل اگلا مہینہ جولائی نہیں اگلا سال دو ہزار نو نہیں کون سا کل اگلی سردیاں اگلی گرمیاں نہیں کون سا کل وہ کل جو آئے گا تو اس کے بعد پھر پرسوں کبھی نہیں آئے گا وہ کل آ کے ٹھہر جائے گا پھر وہ آج بنے گا اور آج ہی رہے گا پھر اس پہ کوئی کل نہیں آئے گی کوئی پرسوں نہیں آئے گا جس دن وقت تھم جائے گا اور گھڑی کے ٹک ٹک ٹک ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی اور چاند تاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور جہنم بھڑکتے ہوئی سامنے اور جہنم مہکتے ہوئی سامنے اور ہلتا ہوا ترازو سامنے اور کیا ہوا سامنے نیکی اور بدی سامنے زنا پاک دامنی سامنے ظلم اور عدل سامنے جھوٹ اور سچ سامنے گالی اور دعا سامنے غیبت اور تعریف سامنے سب کچھ سامنے آ گیا اقرا کتابک کفا بینف سے کل یو میل کا حسیبہ پڑھ پڑھ پڑھ یہ تیرا کیا ہوا ہے یہ تیرا کیا ہوا ہے یہ سونے کیا ہے ان نمایو روم لے من الابصار ہل ابسار آنکھیں پھٹیں گی محتعین مقنعی اے رو سہم لا يرتد الیہم طرفهم و افئدتهم ہوا دل اڑ جائیں گے آنکھیں پھٹ جائیں گی چہرے جھک جائیں گے اور چہروں پہ پستی اور ذلت چھا جائے گی ترحقهم ذلہ ذلت چھائی ہوگی کانما اخشت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما کالی رات کی طرح تاریک اور ویران چہرے ہو جائیں گے اور کچھ چہرے واحقہ ہوں گے مستبشرہ ہوں گے مسفرہ ہوں گے واحقہ ہوں گے مستبشرہ ہوں گے ناعمہ ہوں گے نسائی راضیہ ہوں گے فی جنت عالیہ پہنچیں گے تعرف فی وجوہہم نظرت النعیم آج ان کے چہروں کی بہار دیکھ آج ان کے چہروں کی رونق دیکھ اور ان کے چہروں کی سیاہی دیکھ ان کے چہروں کی بربادی دیکھ آج ان کی ان کی دہائیاں سن اور ان کی ان کی خوشیوں کے نغمے سن اور جنت کو مہکتا دیکھ دوزب کو بھڑکتا دیکھ فرشتوں کی مار دیکھ اللہ کی عطا دیکھ آج اللہ کی رحمت بھی دیکھ اور اس کا غزب بھی دیکھ عرش کا سایہ بھی دیکھ اور اور سورج کی دھوپ بھی دیکھ حوض کوسر کا پانی بھی دیکھ اور جہنم کا کھولتا پانی بھی دیکھ ہوروں کا نغمہ بھی سن اور جہنم کی چیخ و پکار بھی سن جنت کے جلوے بھی دیکھ اور جہنم کے اندھیرے بھی دیکھ آج فردوس سے آلہ کو بھی دیکھ اور آج ہاویہ کو بھی دیکھ آج جنت کو بھی دیکھ اور جہنم کو بھی دیکھ آج تجھے پتہ چلے گا کہ تو ہارا کے جیتا تو ہارا کے جیتا آج تجھے پتہ چلے گا کہ تیرے تیرے نصیب پھوٹے یا تیرے نصیب تیرے نصیب تجھے لے ڈوبے یا تیرے نصیب تجھے لے کے تیر گئے اور تو کامیابی کے جھنڈے گاڑ گیا میرے بھائیو نکلو اس بھوکے سے نکلو اس دھوکے سے نکلو قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے نہیں اللہ زندگی بناتا ہے پیسے سے نہیں اللہ عزت دیتا ہے پیسے سے نہیں اللہ کام بناتا ہے پیسے سے نہیں اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے پیسے سے نہیں اللہ اللہ بلندیاں لاتا ہے پیسے سے نہیں اللہ محبتیں ڈالتا ہے ہائے ہائے میں جبوتی گیا سب سے مالدار آدمی کے پاس گشت کیا وہ ترخان ہوتا تھا میں اس سے کہنے لگا اس کا نام جمیل تھا مجھ سے کہنے لگا میں جب غریب تھا میرے دوست بھی تھے میرے رشتہ دار بھی تھے وہ مجھے ملنے آتے تھے اب جب سے میں مالدار ہو گیا ہوں تو جمیل کو ملنے کوئی نہیں آتا جمیل کی تجارت کو ملنے والے بہت ہیں اور جمیل جمیل کے گاڑیوں اور بنگلوں اور فیکٹریوں کو ملنے والے بہت ہیں پر اس جمیل کو ملنے والا کوئی نہیں شیخ میں سچی محبت کا طلبگار ہوں پر مجھے چیروں سے پتا چلتا ہے یہ میرے محبت کے لوگ نہیں ہیں یہ صرف میرے پیسے کو سلام کرنے والے لوگ ہیں محبتیں روٹ جاتی ہیں لوگ دیوانے ہیں جو لوگوں کے سلام کو سمجھتے ہیں مجھے سلام ہو رہا ہے اور مجھ سے محبت ہو رہی یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے قرآن یہ ذہن بناتا ہے عزت اللہ دیتا ہے وہ تو عز و منتشا ذلت اللہ دیتا ہے وہ تو ذل من منتشا شفا اللہ دیتا ہے بلندیاں اللہ لاتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین حکومت اللہ تعالی دیتا ہے تو الملک من تشا اللہ تعالی حکومتیں چھینتا ہے وہ تنظل الملک من منتشا اللہ تعالیٰ محبتیں لاتا ہے سید الحم الرحمان ودا اللہ تعالیٰ ذلتوں کی مار دیتا ہے علیہم امن اللہ تعالیٰ لاتا ہے ولا امنا اور خوف اللہ تعالیٰ لاتا ہے اللہ تعالیٰ لاتا ہے بھوک اللہ لاتا ہے خوف اللہ لاتا ہے مہنگائی اللہ لاتا ہے چیزوں کی برکتیں اللہ اٹھاتا ہے فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون سب کچھ اللہ کا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں زمین اللہ کی اللہ کے قبضے میں پانی اللہ کا اللہ کے قبضے میں ہوا اللہ کی اللہ کے قبضے میں آگ اللہ کی اللہ کے قبضے میں پہاڑ اللہ کے اللہ کے قبضے میں پانی اللہ کے دریا اللہ کے سمندر اللہ کے اللہ کے قبضے میں پرندے اللہ کے اللہ کے قبضے میں جانور اللہ کے اللہ کے قبضے میں مچھلیاں اللہ کی اللہ کے قبضے میں پٹرول گیس تیل اللہ کا اللہ کے قبضے میں سونا چاندی پیتل تانبا لوہا سب کچھ اللہ کا اور اللہ کے قبضے میں آسمان سورج چاند ستارے اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں فرشتے اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں انسان اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں حکومت اللہ کی اور اللہ کے قبضے میں یہ سب جب سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے تو قرآن یہ ذہن بناتا ہے پیسے کا پابند بن کے مت چل اللہ کا پابند بن کے چل اللہ یہ نہیں کہہ رہا کاروبار چھوڑ دو اللہ کہہ رہا حرام چھوڑ دو اللہ کہہ رہا ہے سود چھوڑ دو اللہ یہ نہیں کہہ رہا تجارت چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سٹا چھوڑ دو جوا چھوڑ دو حرام چھوڑ دو دھوکہ چھوڑ دو فریب چھوڑ دو فراڈ چھوڑ دو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا زراعت چھوڑ دو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے سود چھوڑ دے تکبر چھوڑ دے ظلم چھوڑ دے سیاست چھوڑ سیاست چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا کہہ رہا ظلم چھوڑ فریب چھوڑ دھوکہ چھوڑ فرعانیت چھوڑ اللہ تعالیٰ مرد عورت کے تعلق سے نہیں روک رہا شادی کرو شادی کرو کیا کرو زنا نہ کرو زنا نہ کرو شادی کرو زنا نہ کرو پانی پیو شراب نہ پیو دودھ پیو بھنگ چرس نہ پیو روٹی کھاؤ روٹی کھاؤ رشوت کا مال نہ کھاؤ حلال کھاؤ جوے کا نہ کھاؤ سٹے کا نہ کھاؤ یہ اللہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو چھوڑ دو اللہ کہہ ہے یہ چھوڑ دو جو میں کہہ رہا ہوں حرام ہے چھوڑ دو حلال ہے کرو لیکن یہ کون کرے گا جس کا یہ ذہن ہوگا کہ اللہ سب کچھ ہے اللہ سب کچھ ہے اللہ سب کچھ ہے اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے یہ ذہن ہوگا تو تب وہ اس پر چلے گا یہ ذہن نہیں ہوگا نہیں چل سکتا آج کا سارا معاشرہ پیسے کا غلام بن چکا ہے ریڑی والے سے لے کر بادشاہ تک سب پیسے کے پجاری ہیں ان پر شریعت نہیں آ سکتی یہ وہم و خیال ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو ہم شریعت نافذ کر دیں گے نہیں کر سکتے اس معاشرہ یہ معاشرہ مر چکا ہے کوئی مرے ہوئے میں جان ڈال سکتا ہے جو بیج اندر سے کھوکھلا ہو اس سے کوئی درخت لے سکتا ہے جو زمین کالا کلر بن چکی ہو اس میں کوئی سبزہ اگا سکتا ہے اگ سکتا ہے کلر مارنا پڑے گا دانا درخت بن سکتا ہے دانا صاف تیار کرنا پڑے گا یہ آرڈر سے نہیں ہوگا یہ ڈنڈے سے نہیں ہوگا یہ طاقت سے نہیں ہوگا یہ محنت سے ہوگا یہ جوہد سے ہوگا ایک آدمی اللہ کو ہے اس نے اللہ کو دل دیا ہی نہیں اسے حکومت تقوی کہاں سے دے گی حکومت زیادہ زیادہ شرعی حدود نافذ کرے گی اذان پہ دکانیں بند کرے گی رمضان میں ہوٹل بند کرے گی اس سے کیا کر سکتی ہے اندر ماں کے پیر کون دھلوائے گا باپ کے آگے کون کون خدمت باپ کی خدمت کون کروائے گا نظروں کی حفاظت کون کروائے گا رات کے اندھیرے میں زنا سے کون بچائے گا جھوٹ سے کون بچائے گا غیبت سے کون بچائے گا چولی سے کون بچائے گا تکبر سے کون بچائے گا عجب سے کون بچائے گا اور جو نماز حکومت پڑھاتی ہے وہ چاہے کوئی بے وضو پڑھتا رہے تو کون ذمہ دار ہوگا انقلاب اس کا نام نہیں ہے دلوں کے پلٹ جانے کا نام انقلاب ہے میرے بھائیو میرے بھائیو اپنے دل کی دنیا بدلنی ہے تو محنت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی اللہ سے تعلق بناؤ یہ ذہن کے اللہ سب کچھ اللہ سب کچھ اللہ سب کچھ سب کچھ اللہ کا سب کچھ اللہ کا سب کچھ اللہ کا یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ یہ ہے لا الہ الا اللہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا یہ ہے یقین مثل خلیلاتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جو انسان کو محکم بنیادوں پہ قائم کرے گا مستحکم کرے گا سارا عالم اس کی نظروں میں ہیج کرے گا پھر یہ پھر یہ اللہ کے خزانوں تک پہنچے اور اللہ کے رحمتوں میں آ جائے اور اس کے لیے دروازے کھل جائیں اور غضب کے در بند ہو جائیں تو ان خزانوں کی چابی ہے محمد الرسول اللہ جنت کے خزانوں کی چابی اور دنیا کے خزانوں کی چابی اور رحمت کے خزانوں کی چابی اور عطا کے خزانوں کی چابی اور بخشش کے خزانوں کی چابی محمد الرسول اللہ عزتوں کی چابی محمد الرسول اللہ بلندیوں کی چابی محمد الرسول اللہ محبتوں کی چابی محمد الرسول اللہ فتوحات کی چابی محمد الرسول اللہ برکتوں کی چابی محمد الرسول اللہ امن اور چین کی چابی محمد الرسول اللہ سورے دنیا سارے اللہ کے غضب کے خزانوں کے لیے تالا محمد الرسول اللہ جہنم کے لیے تالا محمد الرسول اللہ نفرتوں کے لیے تالا محمد الرسول اللہ ذلتوں کے لیے تالا محمد الرسول اللہ پستیوں کے لیے تالا محمد الرسول اللہ ہے ہر ہر خیر کی چابی محمد الرسول اللہ ہر ہر شر کے لیے تالا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرو گے تو اطاعت آئے گی برداشت کرے گا وطن کی جدائیاں سہے گا اور پیشانی عرق آلود ہوگی اور در در کی ٹھوکر کھائے گا اور لوگوں کی کڑوی کسیلی سنے گا پھر جا کر اللہ رسول کی محبت کے در کھولیں گے اور اس کے اندر اللہ رسول کی محبت آ کر اپنی جگہ بنائے گی پھر یہ خود بخود ڈھلے گا اسے ڈھالنا نہیں پڑے گا یہ ڈھلے گا اسے منانا نہیں پڑے گا یہ مانے گا اسے کروانا نہیں پڑے گا یہ کرے گا اسے روکنا نہیں پڑے گا یہ روکے گا اسے ہٹانا نہیں پڑے گا یہ ہٹے گا یہ خود ہٹے گا یہ چلنے کی جگہ پہ چلے گا رکنے کی جگہ پہ رکے گا کرنے کی جگہ پہ کرے گا اور نہ کرنے کی جگہ پہ ہٹے گا کروا نہیں کوئی سکتا عمیر بن حبیب دشمن کی قید میں آئے روم کی دس آدمی نو قتل کر دیے ان کو پکڑ لیا بڑے خوبصورت لمبے قد کے رومی سردار نے کہا تو عیسائی ہو جا تجھے بیٹی نکاح میں دوں گا اپنی جاگیر دوں گا انہوں نے فرمایا سارا جہان مجھے دے دے پھر بھی مجھے قبول نہیں ہے تو انہوں نے لڑکی کو تیار کیا ایک مکان میں ان کو بند کر دیا ایک لڑکی کو ساتھ چھوڑ دیا کہ اس سے زنا کروا اس سے زنا کروا شراب بھی رکھ دی کھانا بھی رکھ دیا کہ جب یہ زنا کر لے گا پھر یہ ہر عیب کے لیے تیار ہو جائے گا جس قوم میں زنا پھیل جائے انہیں ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں وہ پہلے ہی مرے پڑے ہیں وہ پہلے ہی برباد ہوئے پڑے ہیں جس قوم میں رشوت پھیل جائے سود پھیل جائے جوا پھیل جائے سٹا پھیل جائے ماں باپ کی نافرمانی پھیل جائے گانا بجانا پھیل جائے موسیقی پھیل جائے آوار کی بے حیائی بے پردگی پھیل جائے ظلم و ستم پھیل جائے اس قوم کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی مرے پڑے ہیں ہیمو بقال کو اکبر کے خلاف لڑا زخمی ہو کے پیش کیا گیا تو بیرم خان نے تلوار نکال کر اکبر کو دی کہا آپ اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کریں تو اس نے کہا میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ مرے ہوئے تو کو ماروں یہ تو پہلے ہی مرنے کو ہے میں اسے مار کے کیا کروں گا مول تلوار کی شان کے خلاف ہے کہ گرے ہوئے اور مرنے کے قریب دشمن پہ وار کرے اپنی موت آپ مرنے دو میں اپنی تلوار کو اس کے خون سے رنگین نہیں کروں گا اور سارا پاکستان ہیمو بقال بنا پڑا ہے یہ سب مرا ہوا معاشرہ ہے کوئی حکومت آ جائے کوئی حکومت آ جائے کوئی چہرہ بدلے یہ سب ظالم ہوں گے کیونکہ ہم ظالم ہیں یہ سب کھوٹے ہوں گے کیوں ہم کھوٹے ہیں یہ سب دھوکے باز ہوں گے کیوں کہ ہم دھوکے باز ہیں ہم دھوکے باز ہیں یہ سب خود غرض اور اور مفاد پرست ہوں گے کیوں کہ ہم خود غرض ہیں ہم مفاد پرست ہیں جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکام اس لیے میں کہتا ہوں حکمرانوں کو گالیاں مت دو اپنے گرے سیو اپنے رفو اپنا رفو کر اپنا رفو کر تیرے اپنے اندر بے شمار آئے ہیں جو تمہیں نظر آئیں گے ہاں تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے سد چاک بل بل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے میں حکومت کو کیا برا کہوں میں فوج پولیس اور سیاست دانوں کو کیا برا کروں کیا کہوں جبکہ ریڑی والا بھی اللہ کا نام فرمان ہو تو میں حکومت کو کیا برا کہوں میں تمہیں حکومت خلاف کیوں ابھاروں جبکہ ہمارا مزدور بھی اللہ کا باغی ہے غریب بھی اللہ کا باغی ہے مالدار بھی اللہ کا باغی ہے میں تمہیں تمہارے خلاف ابھارتا ہوں ہمیشہ کہ بغاوت کرنی ہے اپنے خلاف کرو جلوس نکالنا ہے اپنے خلاف نکالو کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا بھلا کہو وسدے ہاسے وسدے وس دے ناسے جھوک سے پاسے سکو نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے اسے اسے اسے برا بھلا کہو آدھا بکا یہ خواجہ غلام فرید کا فرمانا اس اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے ان آد آدھا کا نفس کلتی بین جم تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے سینے میں جگہ بنائے اور پنجے گاڑے بیٹھا ہوا ہے کرنا ہے تو اس کے خلاف کرو ہاں میرے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ اپناؤ سیکھنا پڑے گا طاقت سے نہیں سیکھنا پڑے گا یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام کوئی فرقہ واریت نہیں کوئی تحریک نہیں کوئی جماعت نہیں یہ صدیوں کے بعد امت کو کام ملا صدیوں کے بعد بیچ میں ایک ہزار سال کا سفر ہے کہ امت دعوت کا نغمہ ہی بھول گئی امت اپنا کام بھول گئی مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں نہ پرواز کتاب رہی نہ چمن کا پتہ رہا نہ گھر کا پتہ رہا نہ گھروں دے اور گھونسلے کی یاد رہی پنجرے نے ایسا جکڑا کہ دکان کوئی مقصد بنا لیا فیکٹری کو مقصد بنا لیا بنگلہ مقصد بن گیا کرسی مقصد بن گئی اسی کے گرد طواف کرتے کرتے کرتے صبح گزری شام گزری زندگی بیتی شام ہوئی اور کندھوں پہ اٹھا اور مٹی کی چادر اوڑھ کے سویا اگر ایسا بھلا دیا گیا کہ جن کو جنا تھا وہ بھی بھول گئے کہ کوئی ہمارا بھی باپ تھا کوئی ہماری بھی ماں تھی میرے بھائیو اللہ کی طرف لوٹو لوٹو لوٹو یہ حکومتیں تمہارا نصیب نہ بنا سکتی ہیں نہ بگاڑ سکتی ہیں اللہ بناتا ہے اللہ بگاڑتا ہے کب بگاڑتا ہے یا وہ کام ہوتے ہیں جو میں ہر جمعے روز بتا رہا ہوں ہر جمعے بتا رہا ہوں ہر جمعے بتا رہا ہوں یہ وہ گناہ ہیں جن سے کام بگڑتے ہیں اور ہر جمعے بتا رہا ہوں کس سے میرا اللہ کام بنائے گا اللہ کی غلامی میں آؤ اللہ کے رسول کی غلامی میں آؤ تو اللہ زندگیوں کی گاڑیوں کو زندگی گاڑی سرات مستقیم پر آئے گی توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں اگر تمہارے نبی کی بیچ میں دعائیں نہ ہوتی اور اس کا رونا نہ ہوتا اور اس کے آنسو نہ ہوتے اور اس کی آہیں نہ ہوتی اور اس کی سسکیاں نہ ہوتی اور اس کی ہچکیاں نہ ہوتی اور اس کا تڑپنا نہ ہوتا اور عرفات کی پانچ گھنٹے کی گرمی سخت کی دعا نہ نہ ہوتی تو میرے رب کی قسم آج میں اور تم بھی یا بندر ہوتے یا خنزیر ہوتے یا پتھر برستے یا آگ برستی یا کا کڑکتی اور گرتی یا زمین پھٹتی یا پہاڑ اڑ اڑ کے ہم پر گرتے یا فرشتے اترتے دعا دو دعا دو اس کو اس کو کس کو جو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے دنیا سے چلا گیا جو دو دو مہینے گھر میں فاقے سہ کے چلا گیا جس کے گھر میں ہے آپ کی عادت تھی جب فاقا ہوتا تھا روزہ رکھ لیتے تھے جب مل جاتا تھا کھا لیتے تھے ایک مرتبہ ایسا فاقا تھا ایسی بھوک تھی کہ روزے کی ہمت نہیں ہو رہی تو جس گھر میں تھے پوچھا کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کہ جاؤ زینب کے پوچھو اس کے گھر میں کچھ ہے جواب آیا یا رسول اللہ کچھ اچھا، دوسری زینب سے پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں اچھا سودا کے گھر سے پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں اچھا سے پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں اچھا ام سلمہ کے گھر پتا کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں صفیہ سے پتا کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں اچھا میمونا کے گھر سے پتا کرو کھانے کو کچھ ہے یا رسول اللہ کچھ نہیں کہ اچھا حفظہ کے گھر سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ام حبیبہ سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں عائشہ کے گھر سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے یا رسول اللہ کچھ نہیں ایسی بھوک تھی کہ پھر کہا اچھا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر سے پوچھو شاید اس کے گھر کوئی روٹی کا ٹکڑا ہو آج بھوک نے بے حال کیا ہوا ہے تو بیٹی کے گھر سے بھی جب یا رسول اللہ آج تیری بیٹی کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے یہ تمہارا نبی ہے یہ تمہارا رسول ہے جسے تم نے ٹھوکروں میں اڑا دیا آئے ہائے وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے یہ تمہارا رسول ہے یہ تمہارا رسول ہے یہ دو جہان کا سردار ہے یہ محمد و احمد ہے یہ ماہی و حشر ہے یہ فاتح و عاقب ہے یہ توحا اور یاسین ہے یہ ابو القاسم ہے یہ محمد و احمد ہے یہ مبشر ہے نذیر ہے یہ شاہد ہے یہ بشیر ہے یہ نذیر ہے یہ اللہ ہے یہ رحمت للعالمین ہے یہ مزمل ہے یہ مدثر ہے یہ شافع ہے یہ ساقی ہے یہ شفیع المدن بین ہے یہ وہ ہے جس کے چہرے کی قسمیں کھائیں وہ یہ وہ ہے جس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں وہ یہ وہ ہے جس کے شہر کی قسمیں کھائیں وہ البلد بلد یہ وہ ہے جس کے بول کی رب نے قسم وکیل ہی یہ وہ ہے جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے میرے رب نے قسمیں کھائیں وہ نجم ادا ہوا یہ وہ ہے جس کی رسالت پر میرے اللہ نے قسمیں کھائیں میرے اللہ نے قسمیں کھائیں وہ نجم ادا ہوا جس کی رسالت پر میرے اللہ نے قسمیں کھائیں یاسین والقرآن الحکیم عامل لمن المرسلین یہ وہ ہے یہ وہی ہے جسے تم نے بازاروں سے نکال دیا گھروں سے نکال دیا سیاست سے نکال دیا حکومت سے نکال دیا جوانی سے نکال دیا دولت سے نکال دیا فقر سے نکال دیا شادیوں سے نکال دیا غمیوں سے نکال دیا کتابوں میں رہ گیا اب کتابیں بھی پڑھنے والا کوئی نہیں ہے نہ پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے میرے بھائیوں ہم بڑے سنگین حالات سے گزر رہے ہیں حکومتوں پہ نہ امید رکھو نہ گلا کرو اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے جھکو رسول کی چوکٹ پہ جھکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پہ جھکو جھکو جھک جاؤ میں تو سنا سنا تھک چکا ہوں میں تو میں تو سارے نغمے بھول گیا سارے فلسفے بھول گیا ہوں میں سارے نقطے بھول گیا ہوں پہلے بھی مجھے کچھ نہیں آتا تھا جو اب میں دعویٰ کروں میں بھول گیا ہوں میرا ایک ہی نوحہ ہے میرا ایک ہی نوحہ ہے میرا ایک ہی نوحہ ہے ایک پکار ہے ایک پکار ہے ایک پکار ہے ایک فریاد ایک فریاد ایک فریاد مجھے گداگر سمجھو مجھے بھیکاری سمجھو مجھے سائل سمجھو میں عالم نہیں میں کوئی علامہ نہیں میں ایک بھیکاری ہوں گداگر گداگر گداگر پھٹی ہوئی جھولی کے ساتھ ٹوٹے ہوئے کشکول کے ساتھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں توبہ کر لو توبہ کر لو توبہ کر لو اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے جھکو ہواؤں کے رخ پھرے ہوئے نظر آتے ہیں موجیں پاگل ہوئی نظر آتی ہیں زمین آسمان کے تیور بدلے بدلے نظر آتے ہیں ایک راستہ ہے ایک راستہ ہے یونس علیہ السلام والی قوم کا کہ ہم توبہ کریں تو میرا اللہ یہ نظام بدلے یہ فضا بدلے یہ گھٹا بدلے یہ موسم بدلے اور اپنے فیصلے بدلے تو میرے اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے اتنا تھوڑا ہمارے ساتھ کر دیا کہ محمد مصطفیٰ کے توفیل اس نے ہمیں بندر نہیں بننے دیا خنزیر نہیں بننے دیا ورنہ جب اولادیں ماں باپ کو غراتی ہیں اور ماں کے کلیجے شک ہوتے ہیں اور باپ کی سرد آہیں نکلتی ہیں تو یہ بندر خنزیر وہیں بن جاتے وہیں بن جاتے وہیں بن جاتے دو دو مدینہ والا جو رو رو رو اپنے رب کو منا گیا ورنہ آج کیا سے کیا ہو جاتا اس لیے میں کہتا ہوں توبہ کرو اللہ کے سامنے جھکو تبلیغ میں نکل جاؤ یہ کاروبار بڑھانے کے وقت نہیں ہے اور یہ دنیا بڑھانے کے وقت نہیں ہے جو ہے اس پہ کناٹ کرو اس پہ شکر کرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو اور پھرو اور پھرو اور پھراؤ اور پھراؤ اور پھراؤ پتا نہیں کس کی ٹھوکر کس کا آنسو کس کی آہا کس کا رونا میرے اللہ کو پسند آئے اور یہ شام سویر میں بدلے اور یہ اندھیرا اجالے میں بدلے اور یہ خزاں بہار میں بدلے اللہ کو مشکل تو کوئی نہیں ایک پل دی دے رہے تو کوئی مانگنے والا بھی تو ہو کوئی طالب بھی تو ہو اس لیے میرے بھائیوں یہ نوجوان اکثر ہیں چھٹی ہو رہی ہیں تبلیغ میں نکل جاؤ تبلیغ میں نکل جاؤ یہ پڑھنے والے پڑھانے والے مت بیٹھو گھروں میں مت بیٹھو گھروں میں اللہ کو رو رو مناؤ किसी के आंसू पर वो फैसला